سوال یہ تھا کہ قربا ہرن کی قربانی جائز ہے یا نہیں تو ہرن جنگلی جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ عالم